بسم اللہ الرحمن الرحیم رنگ و نور شمارہ پانچ سو تہتر ایک بڑی روشنی اللہ تعالیٰ کے قرب کا ایک اہم ذریعہ استخارہ ہے جو بندہ استخارہ کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قرب کو پاتا ہے اور اس قرب کو محسوس کرتا ہے پھر جو جس قدر زیادہ استخارہ کرتا ہے اسی قدر اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے قریب بہت قریب بے حد قریب یہاں تک کہ اس کا دل اس کی آنکھیں اور اس کے اعضاء نور سے بھر جاتے ہیں روشن ہو جاتے ہیں بس ایک بات یاد رکھیں یہ سارے فائدے استخارہ کرنے کے ہیں استخارہ کرانے کے نہیں وہ لوگ جو مسلمان ہو کر دوسروں سے استخارہ کراتے ہیں معلوم نہیں ان کی سوچ کیا ہوتی ہے کیا وہ خود اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگنا چاہتے کیا وہ خود کو اللہ تعالیٰ سے دور سمجھتے ہیں اگر دور سمجھتے ہیں تو کیا قریب نہیں ہونا چاہتے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کو استخارہ سکھایا بہت اہتمام کے ساتھ بہت تاکید کے ساتھ تاکہ ہر کوئی خود استخارہ کرے یہی حکم امت کے ہر فرد کے لیے ہے دور رہنے کی نحوست اور وبال عرب کے مشرقین اللہ تعالیٰ سے دور ہو گئے تھے حالانکہ کعبہ شریف کے پاس بیٹھے تھے اللہ تعالیٰ سے دور ہونے کی وجہ سے وہ بدترین نحوستوں اور جلتوں میں ڈوبے ہوئے تھے سفر کے لیے جانے لگتے تو دل میں کھٹکا کہ معلوم نہیں سفر خیر کا ہوگا یا شر کا چنانچہ باہر نکل کر اسانیہ والبارح کے چکر میں پڑ جاتے کسی پرندے کو دائیں طرف سے بائیں طرف جاتا دیکھتے تو کہتے کہ سفر اچھا ہوگا اور اگر کسی پرندے کو بائیں طرف سے دائیں طرف اڑتا دیکھتے تو خوف سے کانپ جاتے اور سفر روک دیتے پوری تیاری سے کسی کام پر نکلتے راستے میں کوئی کوا آ جاتا تو کہتے نوسط آ گئی فوراً گھر لوٹ جاتے کبھی سورج سے ڈرتے تو کبھی چاند سے کبھی الو جیسے پرندے سے ڈرتے تو کبھی بلی کی آواز سے ہاں جو اللہ تعالیٰ سے دور ہو جائے اس کو ہر چیز ڈراتی ہے ہر چیز ستاتی ہے بیچارے جانور اور پرندے جو خود عقل سے محروم وہ کیا کسی اور کی قسمت کا فیصلہ کریں گے مگر اللہ تعالیٰ سے دوری بڑا وبال ہے بڑا وبال انسان ہو کر بے جان پتھروں کو سجدے کرنا جانوروں کا پیشاب تک پینا اور سانپوں کے آگے ہاتھ جوڑنا کتنی جلت کی بات ہے مگر کروڑوں انسان یہ سب کچھ کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ نہیں یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان اللہ تعالیٰ کا قرب اور اللہ تعالیٰ کا نور ان کے پاس نہیں وہ اپنی قسمت بنانے کے لیے ہر کسی سے ڈرتے ہیں ہر کسی کے سامنے جھکتے ہیں مگر پھر بھی مر جاتے ہیں بیمار ہوتے ہیں تکلیفیں اٹھاتے ہیں اور اپنے مقدر سے زائد ایک لقمہ حاصل نہیں کر سکتے مسلمانوں میں سے بھی جو لوگ قسمت اور مستقبل کے چکر میں پڑ جاتے ہیں وہ گمراہی اور جلت میں گرتے چلے جاتے ہیں نہ کسی کی قسمت بدلتی ہے اور نہ کسی کو اپنے مستقبل کا پتہ چلتا ہے بس ایک شیطانی نشہ لگ جاتا ہے کہ آگے کی باتیں پتہ ہوں مستقبل کا علم ہو غیب کا علم ہو ہر سفر ہر کام کے بارے میں پہلے سے معلوم ہو کہ یہ خیر والا ہے یا شر والا اسی کے لیے ہاتھوں کی لکیریں دیکھی جاتی ہیں ستاروں سے قسمت پوچھی جاتی ہے اور طرح طرح کے شرکیہ کام کیے جاتے ہیں فائدہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہر کوئی اپنے وقت پر مرتا ہے اپنی قسمت کی کھاتا ہے اور اپنے حصے کی تکلیفیں اٹھاتا ہے مگر ایمان سے محرومی ہوتی چلی جاتی ہے حضرت امام شافی رحمہ اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ سے بدگمان ہونے کا مطلب کیا ہے فرمایا ہر وقت مصیبتوں سے ڈرتے رہنا اور ہر وقت اس پریشانی میں رہنا کہ فلاں نعمت نہ چھن جائے اور فلاں مصیبت نہ آ جائے عرب کے لوگ مشرک تھے انہوں نے قسمت کا حال جاننے کے لیے طرح طرح کے طریقے بنا رکھے تھے کچھ لوگ دھوکہ دیتے تھے اور باقی لوگ دھوکہ کھاتے تھے تیروں کے ذریعے قسمت معلوم کرنے کا طریقہ معروف تھا پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں اسلام کی دولت عطا فرمائی انہیں اللہ تعالیٰ کا قرب مل گیا تو وہ ان توہمات سے آزاد ہوئے اور ساری دنیا پر چھا گئے کہاں وہ وقت تھا کہ وہ کموں اور بلیوں سے ڈرتے تھے اور کہاں وہ وقت آیا کہ وہ بلا خوف سمندروں میں اتر جاتے اور جنگلی شیروں پر سواری کرتے یہ ہے فرق اللہ تعالیٰ کے قرب اور اللہ تعالیٰ کی دوری کا پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے قرب کا ایک انعام عطا فرمایا اور وہ انعام ہے استخارہ سبحان اللہ استخارہ یعنی ایک روشنی ایک نور ایک قوت ایک طاقت ایک پرواز اور خیر کا خزانہ الحمد للہ مکمل دعوے اور شر صدر سے کہتا ہوں کہ استخارہ کو اپنا کر دیکھیں تب آپ مان لیں گے کہ جو کچھ میں نے لکھا ہے وہ محاذ لفاظی نہیں بلکہ ہر لفظ ایک حقیقت ہے استخارہ واقعی روشنی نور قوت طاقت پرواز اور خزانہ ہے بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ہے استخارے کی بلندی ایک خاتون ہے اپنے اصلی وطن سے دور ہجرت کی زندگی پھر شادی ہوئی تو خاون سے نہ بنی اور بلاخر جدائی ہو گئی مگر ان کو اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب تھا اس لیے نہ ہجرت سے وہ گھبرائیں اور نہ طلاق سے وہ ٹوٹیں گھر میں بیٹھی آٹا گوندھ رہی تھی کہ ایک بہت ہی اونچی جگہ سے رشتے کا پیغام آ گیا ایسا رشتہ جس میں نہ سوچنے کی کچھ ضرورت نہ انکار کی کچھ گنجائش خوشی ہی خوشی سعادت ہی سعادت بلندی ہی بلندی مگر اللہ تعالیٰ کا قرب بندے کو نہ خوشی میں غافل ہونے دیتا ہے اور نہ غم میں لوگ اکثر خوشی اور غم میں اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں مگر یہ اللہ والی خاتون اتنی عظیم خوشی میں بھی اپنے اللہ تعالیٰ کو نہ بھولیں رشتے کا پیغام لانے والے سے کہا ما انا بسوانی آتن شعیع ان حتی اوامر ربی میں اپنے رب سے پوچھے بغیر کچھ بھی کرنے والی نہیں یہ فرما کر اپنی نماز کی جگہ جا کر نماز استخارہ شروع کر دی اللہ تعالیٰ کو ان کے قرب کا یہ انداز ایسا پسند آیا کہ ان کے نکاح کی تقریب اپنے ہاں عرش پر منعقد فرمائی یہ دنیا کا واحد نکاح ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کے نکاح کے بعد آسمانوں پر ہوا اور پھر یہ قرآن پاک کی آیات میں بھی مہکا یہ ام المومنین حضرت زینب تجاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہے پوری تفصیل صحیح مسلم شریف کی روایت میں موجود ہے کاش آج بھی مسلمان اپنے نکاح کے معاملہ میں استخارہ کی روشنی اور قوت حاصل کریں تو زندگیاں اور گھر خوشیوں سے بھر جائیں مگر لوگ استخارہ نہیں کرتے دوسروں سے استخارہ کرواتے ہیں وہ استخارہ نہیں ہوتا اس لیے نہ کوئی روشنی ملتی ہے اور نہ کوئی خیر اے مسلمانوں اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاؤ وہ شارک سے زیادہ قریب ہے اسے پا لو اسی سے خیر مانگ کر اپنی جھولیاں ہر خیر سے بھر لو جہاں سب کا علم ختم ہو جاتا ہے ایک بچے کا پیشاب رک گیا اور جسم پھولنے لگا ماں باپ نے اپنے علم اور تجربے کے مطابق دوائیاں ٹوٹ کے استعمال کیے مگر مرض بڑھتا گیا آس پاس کے حکیموں کو دکھایا انہوں نے اپنے علم کے مطابق علاج کیا مگر بچے کی حالت خطرے تک جا پہنچی اب پریشانی سے تڑپتے ماں باپ اسے ہسپتال لے گئے ڈاکٹر اس کی حالت دیکھ کر چیخنے لگے کہ اتنی دیر کیوں کر دی اب ڈاکٹروں نے اپنے علم کے مطابق ٹیسٹ شروع کیے ان کے علم اور ان کی مشینوں نے فیصلہ دیا کہ بچے کا فوری آپریشن کیا جائے اور گردوں کی دھلائی ہوگی اور اس میں تاخیر موت کا سبب بن سکتی ہے ماں باپ تیار ہو گئے ڈاکٹر نے کاغذ لا کر رکھا کہ اس پر دستخط کر دو تاکہ آپریشن شروع ہو والدین دستخط کے لیے مکمل تیار تھے کہ ایک اللہ والے نے پوچھا آپ نے استخارہ کیا ہے والدین نے کہا اس میں استخارہ کی کیا بات ہے سب کا علم یہی فیصلہ دے رہا ہے اور اب اگر تاخیر ہوئی تو ہمارا لخت جگر مر جائے گا اللہ والے نے کہا دیکھو جہاں مخلوق کا سارا علم ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ تعالیٰ کا علم شروع ہوتا ہے اور استخارہ کا مطلب اللہ تعالیٰ کے اسی علم سے روشنی اور خیر حاصل کرنا ہے چند منٹ کا کام ہے غفلت نہ کرو والدین مان گئے فوراً دونوں ہسپتال کی مسجد میں گئے وضو کیا اور دو رکعت قرب والی نماز صلاح استخارہ ادا کی یا اللہ خیر کا سوال یا اللہ آپریشن میں خیر ہے تو کرا دے خیر نہیں تو بچا لے استخارہ کی مشنون دعا پڑی ان کو پریشانی کی حالت میں شیطان نے ہڑبونگ مچا کر اللہ تعالیٰ سے دور کر دیا تھا استخارہ کی دو رکعتوں نے وہ دوری دور کر دی انہیں اللہ تعالیٰ کا قرب ملا دعا کر کے واپس آئے تو ڈاکٹروں کی ٹیم جو پہلے آپریشن کا اصرار کر رہی تھی اب مذبذب تھی کیونکہ بچے کا جسم بہت پھول چکا تھا اور اسے کٹ لگانے سے پورا جسم بکھر سکتا تھا چنانچہ کچھ دوا دینے اور انتظار کرنے کا فیصلہ ہوا والدین دوا لے کر بچے کو گھر لے آئے تو اس کی حالت بدلنے لگی طویل قصہ ہے مختصر یہ کہ تین دن میں وہ بالکل تندرست ہو گیا اب ڈاکٹر کہنے لگے کہ اگر اس دن والدین دستخط کر دیتے اور آپریشن ہو جاتا تو یہ بچہ ختم ہو جاتا غلطی کا احساس پچھلے کالم میں اللہ تعالیٰ کے قرب کا بیان تھا وہ کالم خود اپنے دل اور دماغ پر اللہ تعالیٰ کے قرب کی شعائیں روشن کرتا رہا تو ذہن استخارہ کے موضوع کی طرف متوجہ ہوا تب اپنی ایک غلطی کا احساس ہوا بخاری شریف میں استخارہ کی جو روایت آئی ہے اس میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہر کام میں استخارہ کا حکم فرماتے تھے اور ہمیں استخارہ یوں سکھاتے تھے جس طرح قرآن مجید کی آیات سکھائی جاتی ہیں یعنی استخارہ بہت اہتمام سے سکھایا جاتا تھا مجھے احساس ہوا کہ ہم نے اپنی جماعت میں استخارہ سکھانے کا اب تک ایسا کوئی باقاعدہ اہتمام نہیں کیا چنانچہ یہی وجہ ہے کہ اب ہمارے رفقا بھی دوسروں سے استخارہ کرانے کی بدعت میں مبتلا ہو رہے ہیں اور اصل استخارے کی برکات سے بہت سے ساتھی دور ہیں اگرچہ استخارہ کی بات اور ترغیب وقتاً فوقتاً جماعت میں اور مضامین میں چلتی رہتی ہے اور اصلاحی خطوط کے جواب میں بھی استخارہ کی ترغیب دی جاتی ہے مگر اس مبارک عمل کے لیے جو خصوصی اہتمام ہونا چاہیے تھا وہ ہم اب تک نہ کر سکے اس پر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں استغفر اللہ الذي لا الہ الا هو الحی القیوم و الیہ استخارہ کیا ہے استخارہ کیسے کیا جاتا ہے استخارہ کب کیا جاتا ہے استخارہ کتنی بار کیا جاتا ہے استخارے کا نتیجہ کیسے معلوم ہوتا ہے اور استخارہ کی اصل اہمیت کیا ہے ان تمام باتوں کے مذاکرے کی ضرورت ہے اور ساتھ ہی استخارہ کی مسنون دعا یاد کرانے کا اہتمام بھی مطلوب ہے آج سے الحمدللہ اس کالم کے ذریعہ تعلیم استخارہ کی یہ مبارک مہم شروع کی جا رہی ہے باقی تفصیل مکتوبات اور اگلے کالم میں آ جائے گی انشاءاللہ اللہ جماعت کے تمام رفقائے کرام سے درد مندانہ گزارش ہے کہ استخارہ کی دعا ترجمہ کے ساتھ یاد کریں استخارہ کا مسنون طریقہ سیکھیں جن کو دعا یاد ہے وہ کم از کم دس افراد کو یہ دعا یاد کرائیں پوری زندگی اپنے تمام کاموں میں استخارہ سے روشنی قوت اور طاقت لیں کبھی بھی کسی دوسرے سے اپنے لیے استخارہ ہرگز ہرگز ہرگز نہ کرائیں یہ شیعوں کا طریقہ اور بری بدات ہے ہاں اللہ والوں اور اہل علم سے مشورے کرتے رہا کریں جبکہ استخارہ خود کریں ہر دن کریں ہر رات کریں اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ کا قرب پاتے چلے جائیں پاتے چلے جائیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللهم صل علیہ سيدنا محمد علیہ وصحبه وبارک وسلم تسلیمن كثيرا لا الا اللہ الله محمد الرسول الله